الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الفقر فقري وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء ما من أحبه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى آمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم ونياتكم صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد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 کو بیان کروں دنیا تاریخی کے گڑے میں پھنس کر غرق ہو گئی تھی کسی کے کھیت میں ایک اونٹنی چلی گئی جانور ہے چلا گیا کھیت میں اس کے تھن کاٹ دیے اس پر جو جنگ ہوئی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب کے خاندان میں تریسٹھ برس جنگ لگی رہی وہ عرب جس کی تہذیب و تمدن اس قدر بگڑ گئی تھی بیت اللہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کے لوگ کہا کرتے تھے اور میں سب سے بڑا ہوں اس لیے کہ میرے ماں باپ کا ایک ہزار عورتوں سے یارانہ تھا اتنی بگڑی ہوئی تہذیب انسانیت تباہ ہو گئی تھی ایمان و یقین کا نام و نشان نہ تھا عمل نہ تھا اخلاق نہ تھا کردار نہ تھا کوئی انسان انسان کو جاننے والا نہ تھا تمام کائنات خدا کو فراموش کر چکی تھی اس قدر جہالت نے ڈیرے ڈالے کہ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے کریم ہے فرمایا عید میں تو جاتا میں پوچھوں گا کہ جرم میں تم نے ان بچیوں کو قتل کیا قطورت بتاؤ کیا خطا کی انہوں نے کیا جرم کیا تھا مگر اس آنے والے میں آ کر ایسے حالات پیدا کیے اسی کو کہتا کہ خود لفے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے خود لفے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے کیا نگر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا دستوں گرے ماں ہونے والے لوگ ایک دوسرے کو قتل کر دینے والے لوگ دشمنیوں کی طوفان میں رہنے والے لوگ ایک دوسرے کی عزت اور آبرو کے نگبان بن گئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا پیغام دیا ان کو آ کر دنیا ساری کی ساری چمک اٹھی دمک اٹھی ایک میدان میں آ گئی اور بد نصیب ہے وہ لوگ جن کے گھروں سے جہالت آج تک نہ گئی کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جو جن کے گھروں سے رسمیں آج تک نہ نکلی وہی رواج وہی رسم وہی طریقہ کار بلکہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بارہ ربیع الاول کے دن جناب ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں خلافت میں دو مرتبہ بارہ ربیع الاول آیا جلوس نہیں جشن نہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں بارہ مرتبہ بارہ ربیع الاول کی تاریخ آئی مدینے کی گلیوں میں کوئی جلوس نہیں حضرت عثمان ضلع رحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں بارہ سال تک بارہ دفعہ ربیع الاول آیا مدینے کی گلیوں میں کوئی جشن جلوس نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں پانچ مرتبہ بارہ ربیع الاول آیا کوئی دور نہیں کوئی جلوس نہیں کوئی جشن نہیں تو معاویہ میرے مہاویر تعالیٰ عنہ کی خلاف کے دور میں بارہ ربیع الاول انیس میں آیا مگر کوئی جلوس نہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں چالیس مرتبہ بارہ ربیع الاول آیا کوئی جلوس نہیں کوئی جشن نہیں امام احمد بن امبل رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں پینتیس مرتبہ بارہ ربیع الاول آیا کوئی جلوس نہیں کوئی جشن نہیں امام سافی رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں سینتالیس مرتبہ بارہ ربیع الاول آیا کوئی جلوس نہیں علامہ ابن تعمیہ کی زندگی میں پینتیس مرتبہ بارہ ربی آیا کوئی جلسہ جلوس نہیں علامہ سید عبد القادر جیلانی پیرانی کی رحمت اللہ علی کی زندگی میں اکتالیس مرتبہ بارہ ربی آیا کوئی جلسہ جلوس نہیں سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ ہندوستان کا بادشاہ اتنا بڑا متقی پرہیزگار ہے ساری زندگی میں ایک رات بھی تحجد کی قدر نہیں ہوئی مگر بارہ ربیع الاول کا جلوس دلی کے بازار میں دیکھا نہیں چاندنی چوک میں سے کبھی گزرا نہیں خواجہ شمس الدین التمش کی زندگی میں نہیں گزرا سلطان عالمگیر کی زندگی میں نہیں نکلا ناصر الدین محمود کی زندگی میں نہیں نکلا راس الدین بلبند کی زندگی میں جلوس نہیں نکلا اور تمہیں آج بھی کی میں بات رکھ رہا ہوں کے ہوتے ہوئے پاکستان میں جلوس نہیں نکلا خاجہ لازم الدین کی حکومت میں بارہ ربی الاول کا جلوس نہیں نکلا ایوب خان کی حکومت کے موقع پر بارہ ربی الاول کا جلوس نہیں نکلا یا خان کی دار میں نہیں نکلا یہ بھٹو نے شروع کیا رضا الحق نے آگے بڑھ کر اس کی تکمیل کی تمہیں پتہ نہیں ہے یہ نبی کا جلوس نہیں ہے چور جب چوری کرتا ہے کتے کو ٹکڑا ڈالا کرتے ہیں یہ بھونکے نہ تمہیں تماشے میں لگا کر اپنا کام کرنا چاہتے ہیں تم جتنے ایمانداری سے مسجد میں بیٹھے ہو خانے خدا میں بیٹھے ہو رخ منہ کیے بیٹھے ہو باوجود بیٹھے ہو ایمانداری اور جلوس نبی کار گانے کے اندازہ لگا امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کا مذاق نہ اڑاؤ تماشا نہ بناؤ کہیں تم ڈوب کے مرو تماشا دنیا دیکھو دیکھنا فصل کنگروں کے گانے چندریوں کے گانے ملنگوں کے گانے ملنگڑیوں کے گانے جلوس اس بات پاک کا جس کو اللہ پاک نے ایسے عظیم سے تشریف میں جاتے بیٹھ جوتے اتارنے کا بھی حکم نہ دیا اس نبی کا جلوس تم پاک پڑھو تم قرآن پاک کی تلاوت کرو تم اللہ اللہ کرتے چلو تم استغفار کرتے چلو اصل میں تم جان کے نہیں کرتے اگر تم یہ کرو گے تو پھر یہ منڈن میں چلن میں تمہارے قریب آئیں گے کیسے یہ چرسی یہ ٹھنڈی یہ بھنگی یہ شرابی یہ آئیں گے کیسے مت نئے پروگرام ہے مت نئی دنیا ہے اب نے فرماتے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا دم بنفریقی کانوں میں آواز آئی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھوں کی پیاری پیاری انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی دور تک تو تشریف لے گئے اس کے بعد فرمایا نی وہ آواز کیا اب بھی آ رہی ہے اگر چانک کہتے ہیں تو تین مرتبہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا یعنی انگلی نکال کر یوں سن کے بھی تو نہیں دیکھا کہ آ رہی ہے کہ نہیں صحابی سے پوچھا صحابی کہتا ہے جب میں دور ہم چلے گئے میں نے رس کیا سن لو اب نہیں آتی آپ نے انگلیاں نکال لی اور فرمایا آواز میری قوم میری امت جب گانے بجانے میں مستغرق ہو جائے گی خدا کی زمین پھٹ کر پھر لوگوں کو نگل جایا کرے گا مجھے بڑا شور لگا ہوا ہے چندے ہو رہے ہیں مولویوں میں لاؤڈ اسپیکر کھولے ہوئے ہیں ایک روپیہ دو ان شاء اللہ جنت ملے گی ایک روپئے کے بدلے میں جنت ملے گی اور کمرے ایک روپیے لال کو چالیس جتنی بھی نہیں کر کے دیں تو جنت دیں تو ایڈی گستی کا دیکھو کیے لکڑا کیے تو جنت ایڈی کرتی میری صاحب جب جاؤ گے تو پتا چلے گا جنت کی قیمت کا تجھے کیا معلوم ہے جنت کتنی قیمتی ہے جا بلال سے پوچھ کے آج اس کا چمڑا ادھیڑ دیا گیا احمد بن حنبل نے دو برس تک کچھ اللہ کے قرآن کی وجہ سے در کھائے ہے پوچھ کے آج جنت کی کیا قیمت ہے ابو حلیفہ کا جنابہ جیل سے نکلا پوچھتے آ جنت کی کیا قیمت ہے علامہ ابرستانیہ کو کوڑے پڑے سعید ابن مسیب کو ذبح کر دیا گیا اور ہر تحریک میں ہر اللہ والے نے قربانی دے کر جنت کو حاصل کیا ہے تو ایک روپے میں جنت بیچ رہا اللہ صاحب کی ذات بھی بڑی بے نیاز ہے یہ اس سے قادر تھا تو ولادت پیدائش کا دن کوئی اور ہوتا کوئی اور مہینہ کرتا اور وفات کا کوئی اور دن کوئی اور تاریخ ہوتی اللہ اکبر اللہ اکبر اس بے نیاز کی بے نیازی تو دیکھو کہ پیدائش کا دن بھی وہی اور مہینہ وہی اور وفات کا بھی وہی عموماً دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ جس دن پیدا ہو اسی دن مرے آدمی بڑا مشکل ہوتا ہے مگر مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت پیدائش بھی بارہ ربیع الاول کو اور وفاق شریف بھی بارہ ربیع الاول کو اللہ پاک جانتا تھا مسلمان متنازع بنائیں گے جشن بنائیں گے جلوس نکالا کریں گے اس لیے فرمایا اگر نبی کی آمد کی خوشی منائیں گے تو وفات کا غم سامنے آ جائے گا اگر وفات کا غم ان کو نگال کرے گا ان کو تباہ کرے گا تو آمد کی خوشی سامنے آ جائے گی کن کن حالات میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لائے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ لالج ماجد حضرت عبد اللہ آپ کو پیٹ میں ہی اماں کے پیٹ میں ہی چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے اندازہ لگاؤ اس غریب اور اس یتیم کی زندگی کا کیا کہنا جو پیدا ہونے سے پہلے لاوارث ہو گیا کتنے نادر میں ہے حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا سید خاتون رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیوگی کی زندگی بسر کر رہی ہے حضرت کی دادی نے حضرت کے دادا سے ایک دن بھی سارا کر کے بلایا اور بٹھایا حضرت کی دادی ایک دن حضرت کے دادا کو کہنے لگی تجھے پتا بھی ہے میں تو بڑی پریشان ہوں میں تو بہت پریشان ہوں اگر کے دادا نے پوچھا کیوں کہنے لگی یہ ہماری دیوا بہو جو آمنا ہے یہ اتر استعمال کرتی ہے خوشبو لگاتی ہے ہے بھی دیوا ہے بھی پیٹ سے اور قریش کی بیٹی قریش والوں کی سرداروں کی گھر والی ہے لیکن اتر لگاتی ہے مجھے بڑا فکر ہے پولیس جب کا ابھی اسلام نہیں آیا قرآن نہیں آیا ایمان نبی نہیں آیا ایمان نہیں آیا مگر حضرت کی دادی کو عزت کا فکر ہے اور نبی کے ماننے والوں اپنی بیٹیوں کو ہارو سنگار کر کے فلم کی طرف چھٹیاں دینے والے برس برس بچوں کو بنا کر کالجوں کی طرف چار پانچ گھنٹے کی چھٹی دینے والوں سوچو ذرا تمہارے نبی نے تمہیں تکلیف لانے سے پہلے کیا عظمت عطا کی ہے حضرت سے دادی کہنے لگی میں تو بڑی پریشان ہوں حیران ہوں کیا کروں حضرت کے دادی نے جواب دیا تو پوچھ لیتی تو نے کیوں نہ پوچھ لیا اللہ اکبر حضرت کی دادی کہنے لگی عبد سلیم کو میں تجھے کیا بتاؤں میں نے کئی مرتبہ ارادہ کیا کئی مرتبہ بلایا جب میں آمڑا پیوا بہو کے چہرے پہ نظر ڈالتی ہوں میں پسینہ پسینہ ہو جاتی ہوں مجھ کو اتنا رو پڑ جاتا ہے میں تو اس کی صورت دیکھ نہیں سکتی اتنی چمک ہے اتنی دھمک ہے اتنا جلال ہے اتنا روب ہے بلاتی ہوں پوچھ نہیں سکتی بول نہیں سکتی عورت ساتھ ہو میں تمہیں کہتی ہوں تم مرد ہو تم پوچھ لو حضرت کا دادا کہنے لگا تو تو عورت ذات ہے تو تو گھر میں بیٹھی رہتی ہے تجھے کیا معلوم ہے میں مرد ہوں باہر رہتا ہوں سارے بچے نے میرا سر کھا لیا مجھے تنگ کرتے ہیں گلی والے پوچھتے ہیں محلے والے پوچھتے ہیں مکے والے پوچھتے ہیں اور کہتے آپ بھی مختلف تیرے گھر پہ ہی کر کی بارش کہاں سے ہوئی میں کیا بتاؤں جواب دوں پریشان رہتا ہوں اور عبد المختلف نے حضرت کو کہا تجھے اور میں بات بتاؤں یہ جو خوشبو میرے میں سے آتی ہے جس غسل خانے میں جاتی ہے وہاں بھی اتر ہے وہاں بھی مہک ہے جس کمرے میں بیٹھتی ہے وہاں مہک ہے جہاں ویڑ میں بیٹھتی ہے وہ نہ ہے جس جگہ تھوکتی ہے وہاں بھی خوشبو ہے جہاں بیٹھتی ہے وہاں بھی اتر اور خوشبو ہے قربان زہر آمنا کے در یتیم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آوری پر اور عبد المطلب نے کہا حضرت کی دادی کو تجھے اور بات بتاؤں یہ قرب گوار کا معمولی عطر نہیں ہے کہنے لگا عراق کا یہ عطر نہیں یمن کا نہیں شام کا نہیں فلسطین کا نہیں قرب و جوار کا نہیں عام عطر نہیں کوئی خاص خوشبو ہے حضرت کی دادی نے لگی پھر پوچھ لو اب دو مستلف نے ضرورت کر کے ہمت کر کے آواز دی عام نہ بیٹی ڈرا تشریف لے آئی اس ماں کی عظمتوں کا کیا کہنا جس کے پیٹ میں نو مہینے کب امام الانبیاء نے بسیرا کیا تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خام میں کبھی زیارت نہیں ہوئی قیامت میں بھی پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں آمنا وہ مبارک ماری ہے جس کے پیٹ میں یعنی پوری کائنات نسوانی میں حضرت ہوا سے لے کر قیامت تک کی ساری دنیا کی عورتوں میں مائیوں میں زنانیوں میں مستورات میں خواتین میں تمام کے تمام پرگن والی کے کائنات نے نظر ڈالی تو حلیم آمنا پسند آ گئی ہمارے ملک میں اگر کسی افسر کی کسی عورت پہ نظر پڑ جائے اور وہ اپنی بنانے کے لوگ کیسے بڑے مزے آ گئے آمنا وہ ہے جس سے خدا کی نظر پڑی نہ ایسا ندی آنا نہ ایسی مائی آنی نہ پہلے تھی نہ اب ہے نہ ہو سکتی ہے وہ چاروں طرف سے جو مسجدوں میں آپ کو غزلیں سناتے ہیں نا کبھی ان سے پوچھا تو کرو حضرت آمنا کا مقام کیا ہے پوچھا تو کرو ہمارا علماء دوبند کا یا کیدار ایمان ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جس مائی نے حضور کو جنم دیا اس مائی کے مقابلے کی اس کائنات میں مائی کوئی نہیں عبد المطلیب نے بلا لیا تفریح لے آئی ذرا درست کر کے کہا بیٹی آمنا تمہیں پتا ہے میں بیت اللہ کا متولی ہوں خانہ کعبے کا متولی ہوں سردار ہوں قریش کا چودھری ہوں عزت والا ہوں آبرو والا ہوں حسب نصب والا ہوں پر نگبا پر کا کیا مطلب بیٹی یہ تو بتاؤ یہ اتر کہاں سے لاتی ہو جو استعمال کرتی ہو اور یہ بھی میں جانتا ہوں کہ یہ عام اتر نہیں خاتون رضی اللہ آتی آپ سے آنسو شروع ہو گئے اور پھر لگی ابا کیا بتاؤں میں نے ساری زندگی میں کبھی اتر خریدا نہیں مجھے لا کے کسی نے اتر دیا نہیں مجھے کسی نے دیا نہیں مجھے اچھے مارے اتر کی پہچان نہیں میں نے اتر والے کی دکان دیکھی نہیں میں بازار کبھی گئی نہیں میں منڈی کبھی گئی نہیں مجھے کسی سہیلی نے لا کے نہیں دیا مجھے کسی ملازم نے لا کے نہیں دیا میرے گھر والوں نے نہیں لا کے دیا میں نے ساری زندگی میں خریدا کبھی نہیں مجھے اچھے مارے اتر کا پتا کوئی نہیں پر آپ ایک بات بتاتی نہ تم نے خریدا نہ میں نے خریدا نہ کسی اور نے لا کے دیا ایسا معلوم ہوتا ہے اپنا پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے فرماتی ہے اس آنے والے مہمان کی برکت ہے ایسا نہیں لگی ابا تم نے تو صرف خوشبو سوں اگر کچھ اور بتاؤ دیوانی کہو گے فرماتی ہے عبد المطلب یہ سورج مجھے کئی مرتبہ سلام کرتا ہے یہ چاند مجھے سلام کرتا ہے جب میں سوتی ہوں ایسی عورتیں جو نہ تم نے دیکھی نہ میں نے دیکھی کھڑی ہو کر مجھے پکا جھلتی ہے کیوں نہ ہو اسی کو کہتا ہے زمانہ منتظر ہے اب نئی سرا بندی کا بہت کچھ ہو چکی اب ہستی کی پریشانی تیری صورت تیری سیرت تیرا نقطہ تیرا سدسم دلوار بندہ نوازی خندہ دہشالی فرماتی ہے جس دن مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دنیا میں پیدا ہوئے کے محلات میں زلزلہ آ گیا سوچے ذرا نبی کی پیدائش سے عیسائیوں یہودیوں کی سہنسائیوں میں زلزلہ آ گیا اور تو غلام بنا پھرتا ہے تیرے دل میں کبھی زلزلہ آیا تجھے کبھی شرم آئی ظلم کرتے وقت کبھی تو نے سوچا کسی کی بہن بیٹی کی آبرو تباہ کرتے وقت کبھی تو نے سوچا رشوت بچوڑ کر سوچی بنگلے مربے بناتے ہوئے تو نے کبھی سوچا ایران میں جو ہزاروں سال سے آگ جل رہی تھی جس دن حضور دنیا میں تشریف لائے خود بخود بج گئی ایران کی آگ بجھ گئی تیری آگ آج تک نہیں بجھی سب تک اس میں جلتا رہے گا سید عاملہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر گھر میں رہتی ہے ادھر یمن کے بادشاہ نے چڑھائی کر دی ہاتھیوں والی فوج لے کر آ گیا ہاتھیوں والی فوج لے کر آیا بیت اللہ کو گرانے عبد المطلیم کے اونٹ پکڑے ابراہ بادشاہ کی فوج نے یہ ان کو چھڑانے کے لیے گئے اس نے کہا کہ تم کعبے کی بات نہیں کرتے اپنے اونٹوں کی بات کرتے ہو حالانکہ تم متولی ہو کعبے کے انہوں نے فرمایا تو میرا مال ہے اس لیے میں اس کی بات کرتا ہوں یہ تیرا غلط خیال کعبہ میرا نہیں کعبہ کسی اور کا ہے اسی کو کہنے لگا کرے گا فکر کرے گا فکر اپنے گھر کی جو اس گھر کا مالک ہے اس گھر کا مالک ہے وہ بہر گھر کا مالک ہے میں نہیں اس گھر کا مالک سارا جہان جس کے قبضے میں ہے اس کا مالک وہ ہے وہاں تو اتنی بات کہہ کر حضرت عبد المستی چلے آئے یقین تو ہو ہی چلا تھا کہ کوئی آنے والا ہے میرے گھر میں تجا تو خاتون کے پاس تشریف لے گئے اور لگے چل بیٹی بیت اللہ میں چل کر دعا مانگے بیت اللہ کو گرانے میں نے کر لی دعا مانگی دلا بھی آمنا کو پاس بٹھلا کر الہی نصرت غادی تو ہم کو اب مہیا کر یا نشان بچہ جو ابھی ہے بطن مادر میں بشارت تھی کہ اس کا نور چمکے گا تیرے گھر میں حضرت آمنا کے ہاتھوں میں گلاف کعبہ ہے دعا مانگ رہی ہے آواز آئی آمنا میں ان قریش کے سرداروں کو نہیں جانتا مجھے مکے والوں سے کوئی واسطہ نہیں فرمایا مجھے اپنی کبری آئی کی قسم اے آمنا تیرے پیٹ میں جو اس وقت ہے اس کالی کملی والے کی صورت کی قسم اذا سجا میرے محبوب تیری چمک تو چیری کی قسم ملئی ادا سجا تیری زلفوں کی سیاہی کی قسم تیرے مسکرانے کی قسم تیرے تبسم کی قسم تیرے ہاتھ کی قسم تیرے تیری گفتار کی قسم اور جن گلیوں میں میرے محبوب تو چلتا ہے مجھے ان گلیوں کی قسم خدا کی قسم یوں میں دل کرتا ہے ہر سات دل کے پاس پڑھتا رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو اور پھر بھی کیا ہوگا اسی کو کہتا ہے ہزار بار بسو دہل بم کو گلاب ہنو نام کو گفتل کمال بے ادبی اور میرے آقا ہزار مرتبہ گلاب کے عطر سے میں اپنے منہ کو دھو کر تیرا نام لو پھر بھی ادبی نہ ہو جائے کافی کا نام مقدس نام خدا کی قسم دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمانہ میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈا قیامت کا میرے ہاتھ میں ہوگا آپ کوثر میں ہوں گا ساتھی یہ میں ہوں گا آخرت میں تمام خیالات کو نجات دلانے کے لیے سفارش کرنے والا میں ہوں گا جس گھر میں تشریف لا رہے ہیں چودھریوں خانوں ملکوں ہر وقت اپنے آپ کو آسمان سے چڑھانے کا ارادہ کرنے والوں دو جہان کی دولت اس گھر میں آ رہی ہے جہاں رات کو چراغ نہیں غریب غریب گھر میں یتیم یتیم پیدا ہو رہا ہے ناز نہ کیا کرو نخرے نہ کیا کرو اللہ نے جو دولت دی ہے زمانی دی ہے کاروبار دیا ہے دکان سے بیٹھ کر ہاتھ باندھ کر اللہ کے سامنے آگی کیا کر مالک یہ سب تیرا کرم ہے اکڑا نہ کر نیاز ہے اس نے پتی لوگوں سے بھیگ کے ٹکڑے منگوا دیے دیکھا ایران کا حال اتنے بڑے ملک کا حکمراں نسلی بات کا نسلی زمین نہ ملی کہیں ٹھکانا کرنے کو امریکہ نے جواب دے دیا فرانس نے جواب دے دیا بلاخر ملکہ کا جس عورت کو سراپ دے کر ایک عرصے سے دھکا دے دیا تھا وہ جرمنی کے پردے پہ ناچ رہی تھی وہاں جا کر خدا کا واسطہ دیا مصر کی زمین میں دفن ہوا دفن ہونے کے لیے ایران میں قبر کی جگہ نہ ملی میں تیرا میرا آخری وقت کس حالت میں آگا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں نبی کی آمد ہو رہی ہے سب کو سبحان اللہ اللہ اکبر حضرت کام فرماتی ہیں نہ مجھے متلی ہوئی نہ مجھے کوئی تکلیف ہوئی نہ درد ہوا یہ فرماتی ہے ادھر حضور دنیا میں تشریف لائے اتنا چاندنا اتنی روشنی ہوئی اتنا اجالا ہوا تو میں نے کیسرو کسرا کے محل دیکھ لیے عام اور کہتے ہیں تو اتنی غربت تھی کہ اس رات کو سرکار کے گھر میں چراغ نہ تھا تیل کے پیسے نہ تھے میرا دل یہ بات تسلیم نہیں کرتا بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ جس گھر میں جس زمین پہ جس جگہ پہ بے دان کی دولت آفتاب شروع ہو رہا ہو وہاں چراغوں کا بتیوں کا کیا کام ہے ہمارا عقیدہ ہے جس زمین پہ حضور نے قدم رکھے وہ ساری زمین کی سردار سامنا فرماتی ہیں کہ جب حضور پیدا ہوئے آپ کو پتہ نہیں عورتوں کے مطلب کا مسئلہ ہے اور سے بڑی جان لگاتی ہیں کہ بھائی لڑکا ہوا یا لڑکی ہوئی دائی بتائے کوئی اور بولے جلدی اس کو بڑی جلدی شرم چناری بولتی نہیں بڑی جلدی ہوتی ہے کہ مجھے پتا چلے لڑکا ہوا کہ لڑکی اور پھر عرب کا ملک جہاں لڑکیوں کو زندہ در گور کرتے ہو لڑکوں کو سنبھالتے ہو اور پھر یقین سمجھ چاہتی ہے یا اللہ کوئی بچہ جس کو اپنے سر پہ بٹھا کر یوں یہ میرا وارث ہے حضرت آمنا فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جب میں نے یہ نظر ڈالی اللہ غنی میں حیران ہو گئی ادھر دنیا میں تشریف لائے ادھر مالک کائنات کی پرور عالم کی چوکھٹ پہ سجدہ کر دیا یہ ثابت کر دیا لوگوں میں سارے دروازوں سے ہٹا کر ساری قبروں سے ہٹا کر سارے مزاروں سے ہٹا کر سارے بتوں سے ہٹا کر سارے مندروں سے ہٹا کر سارے گردوں سے ہٹا کر ساری دنیا چھڑا کر ایک پروردگار عالم آلم کی چوکٹ سے سر جھکانے آؤں ہوں چار نفر فرماتی ہے انہوں آسمان کی طرف دیکھا اور اس شہادت کی انگلی کا یوں اشارہ کیا گویا یہ بتایا ہے کہ میں تو اس ایک کے ماننے والا ہوں میں تو اس ایک کو ہی مانوں گا اسی کو منواؤں گا سوال ہوا بھگت کی پرورش کا تھا کہ دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ زبان صاف سیکھے تھے جہاں بھی اپنے مزاج کی بات ہے سارا جہان کہتا ہے کہ دائیا آتی رہی جاتی رہی آتی رہی جاتی رہی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا نہیں یتیم سمجھ کے لیا نہیں میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا بلکہ میں یہ کہتا ہوں انہوں نے حضور کو نہیں لیا بلکہ حضور نے ان کو پسند کیا ہی نہیں وہ کون ہوتی تھی لینے والی میرے آقا نے ان کو پسند نہیں کیا اور پھر جس کی امانت ہے دوسرے کو کیوں ملے جب امانت حلیمہ کی ہے تو یار کیسے لے جائے آئی ہے پیچھے سے حلیمہ اللہ اکبر وہ مکے سے جتنی گائیاں واپس آئی چلنے لگی سارے بچے اٹھا لائی ہو پھر چھوڑ کے بھی آئیے کہا تھا مجھ غریب کے لیے بھی کوئی نہیں بس ایک یقین ہے مکے میں اس کا کوئی نہیں نہ انعام ملے نہ اکرام ملے غریب گرانا کہ لگی چلو دیکھتے ڈھنگ تو دیکھو کیسا دروازے پہ دستک دی اندر سے پوچھا منڈک کل باپ کون ہے جواب میلا انا حلیمہ میں حلیما ہوں ارے کاملہ کہتی ہے ادھر حلیمہ کا نام سنا ادھر محبوب عالم نے مسکرا دیا کتنی چادر اڑھا رکھی ہے ڈھانپ دیا ہے حلیمہ آئی آمنا میں نے سنا ہے کہ بچہ ہے تیرا کہاں ہے یتیم ہے کہ ہاں یتیم ہے غریب گھر ہے کہ ہاں غریب گھر ہے کہنے لگی جاؤں تو لے کے خالی تو میں واپسی جانے سے رہی ذرا دکھا تو صحیح بچہ تو دکھا یہ کسی چادر ہٹائی ہے چہرے انور سے سب کا اللہ ہو علیہ وسلم بلا حلیمہ کی آنکھ لگا لگ سارا گئی آنکھیں جو ساختہ حلیمہ کہنے لگی آمنا ماشاء اللہ نظر نہ لگے میری آنکھوں نے آج تک ایسا بچہ دیکھا نہیں میری آنکھوں نے اتنا حسین نہیں دیکھا اگر نہ کہنے لگی حلیمہ میں نے بڑے بچے دیکھے ہیں پر ایسا حسن نہیں رات سے جب سے میرے گھر میں پیدا ہوا چراغوں کا کام نہیں سورج نکلا ہوا میرے گھر میں ادھر حلیمہ نے کہا میں نے نہیں دیکھا ادھر آمنا نے کہا میں نے نہیں دیکھا جبریلا میل پاس کھڑے تھے کہنے لگے حلیمہ او آمنا تم نے مکے کے بچے دیکھے ہوں گے تم نے قریش کے بچے دیکھے ہوں گے حلیمہ تم نے بلو شاہج کے بچے دیکھے ہوں گے میں مشرق میں چکر لگاتا ہوں مغرب میں پھرتا ہوں شمال میں پھرتا ہوں جنوب میں پھرتا ہوں آبا خوبادی ڈاؤں لیکن کچھ چیز دی آمنا لینا مجھے رب کائنات کی قسم ہے میں جبریل کی آنکھ میں اتنا حسین نہیں دیکھا آواز آئی ہو جبریل تو دیکھتا تو تب جب میں نے ایسا ایسی صورت والا پیدا کیا ہو میں نے ایسا پیدا ہی نہیں کیا ایک الگ صورت سنبھال کے رکھی تھی دیکھو اس کی بے نیازی تھوڑا سا غور کرو گے تو لطف آئے گا اگر حضرت کے ماں باپ زندہ رہتے تو لوگ کہتے کہ وہ بھی تو ایسی شکل والا دوسرا بھائی بھی یا بہن بھی اللہ میاں پہلے تو ایسی صورت والا کوئی نہیں بھیجا اب تو آیا کریں گے نا فرمایا نہیں مجھے اپنی کی قسم یہ ایک صورت ڈال کے میں نے وہ سانچا ہی توڑ دیا عبداللہ کی وفات میں ایک یہ بھی تو حکمت ہے اللہ پاک کی کہ بنانی ایک صورت تھی صرف ورنہ لوگ جو ہے اگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سادہ بھائی ہوتا بہن ہوتی نہ جانے لوگ اس سے بھی تو کون نہیں آئے ندیا کے پتر ندی ہوں ہوں نے جن کا سب رواج ہے نا پیر کا پتر پیر تو ساری عمر میں سیتے نہ بڑا ہوئے اصل بھی چک کریے جانگن بھی پہلے پائی فردا ہوئے کنگن شریف پائی فردے نا یہ اندھا والا یہ جانگن کی ہتکڑیاں ہیں یہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حلیمہ نے دیکھا فکر پیدا ہو گئی جنہیں تعلق آج کوئی شیر دو شیر سننا لگ جاوے نا ان سکے نسن کی کوشش کرو گے کوئی پھڑ نہ لگے کوئی دیکھ نہ لگے کوئی حصے دار نہ بن جاوے حلیمہ میں پھڑکا لگ گیا آخر لگی آملا سر میرا بڑا دور ہے میں کھیتی جانا مطلب کہ آ جڑی دولت میرے سامنے کوئی اور نہ لے جائے حلیمہ فرماتی ہے میں اٹھی اور میں نے پریشانی پہ گوسا دیا اور یہ سینے سے جب میں نے لگایا حلیمہ کہتی ہے میرے سارے جان میری ساری جان میں ٹھنڈ پڑ گئی مجھے وہ سکون ملا جو ساری زندگی میں نہ ملا اور پھر سے لکھنے شروع کر دیے حلیمہ نے ملا مجھے جلدی ہے میں جاتی ہوں بس سفر دور ہے گرمی ہو رہی ہے دن چڑھ رہا یہ ہے وہ ہے مجھے جا رہا میں جاتی ہوں اب سامنا کھڑا ہو کھڑی ہوگی راستہ روکی چلے لگی او حلیمہ بے پرواہی نہ کرنا بے انتلاری نہ کرنا بے روخی نہ کرنا یتیم سمجھ کر میں اللہ پاک کی حضور سے اس کی مہربانی سے اتنا دینے کی کوشش کروں گی جتنی میری توفیق ہوگی غریب کا بچہ یتیم ہے بے پرواہی نہ کرنا حضرت حلیمہ نے دوڑ لگائی وہاں سے میں جاتی ہوں باقی پیٹ نیچے بیٹھ گئی آمنا پھر دوڑ کر آئی کہنے لگی حلیمہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں یہ اتنا چمکتا ہوا تیرا میرا یتیم ایک مرتبہ اور دکھا دے حضرت حلیمہ کہتی ہوں میں نے اپنے خالی سے کہا بھی کر چل کر نکلو نکلو نکلو لو نے کیا بات تھوڑے کرنے لگا تیری نہیں مجھے ڈر ہے میری نہ ہو جائے کوئی اور نہ آ جائے اپا غریب ہے ایسی دولت ہاتھ آئی ہے اگر چلی بھی تو مر جائیں گے ہم خامن کو کہنے لگی جلدی اٹھاؤ ڈاکٹر کو کھڑی کرو اب ڈنڈے مارتا ہے اس کی نہیں نکیل کھینچ رہا ہے بہار کھینچ رہا ہے اس کی نہیں حلیمہ کہنے لگی میں نے جتنی جلدی کی تھی اتنی دیر لگا رہے ہو نا حلیمہ کا خامن کہنے لگا میں تو کوشش کر رہا ہوں اٹھانے کی یا اس کی بھی ہو میں کیا کروں اللہ حلیمہ کہنے لگی مسئلہ ارے حلیمہ کو کالی کملی والے کو حلیمہ نے ابھی گھنٹہ ہوا گود میں لیا ہے مسئلے سمجھ آ رہے ہیں تمہاری ساری زندگی کلمے پڑتے گزر گئی آج تک مسئلے سمجھ نہیں آئے حلیمہ کہنے لگی مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہتا ہے کیا کہنے لگی مسئلہ یہ ہے جو میری گود میں بڑی نصیبوں والا بڑا خوش بخت ہے بڑا مقدروں والا اس کو آپ اپنی گود میں لے لیں ایسا معلوم ہوتا ہے اس کی طرف فیس پیری ہو رہی ہے اور گرد بھی ہو رہی ہے گرد بوں کو اٹھا کر لے جانے کے لیے یہ اونٹ نہیں تیار نہیں تو بھی مسلمانوں حلیمہ کے خامد بے علمی میں اسے پتا نہیں وہ تو ایک بچہ سمجھ رہا مکے کا اگر حضور کی طرف پیٹ کر دی کنڈ کر دی تو وہ داسی اونٹنی اٹھا کر لے جانے کو تیار نہیں تم نیچے پڑے سمجھدار حاضی غازی نمازی دکاندار پیر فقیر مولوی تم آج حضور کی طرف پیٹ کر کے مرتے ہو تمہیں کامیابی ملے گی چنانچہ حلیمہ کے خامد نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا اور ڈاکی بغیر اٹھائے اٹھ گئی اور اٹھی نہیں چل پڑی چلی نہیں دوڑ لگائی بھاگ رہی ہے دونوں میاں بی جی حیران ہے ہماری ڈاکی تیز کام کیسے بن گئی بڑی تیز ہوگی وہ جو کئی دن پہلے دائیاں دوسرے بچوں کو لے کر آگے جا چکی تھی انہوں نے دیکھی گردوں کو باہر اڑ رہا پیچھے تو تیز برق رفتار سواری آ رہی ہے ایک عورت نے آواز دی کافلا اکٹھا ہو جاؤ سارا سارا کافلا ایک جگہ جمع ہو جاؤ کوئی لٹیرا آ رہا ہے ایک تیز نگاہ والی مائی نے پیچھے دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگی لٹیرا نہیں ایسا معلوم ہوتا ہے دو جہان کے مقدر کا سویرا آ رہا ہے کسی نے پوچھا تجھے کیسے پتا چلا کہنے لگی دیکھو ستارے کر کے آ رہے ہیں میں کی عورتوں کی آنکھ میں کام کر لیا تیری آنکھ میں آج تک قرآن نہیں دیکھا ہاں, آج تک مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نہیں دیکھتا بس ایک ہی جواب ہے اور جی سارے نہیں کرتے ہوئے حکومت نے اعلان نہیں کیا کارپوریشن نہیں کر رہی ہے اچھا جب کارپوریشن نے میں جائے گی تو تو بھی لال تشریف لے جائے گا یہ کوئی دلیل ہے نبی کی آمد کا دن ہے تو درو پانچ کی کسرت کر رہے نبی کی آمد کا دن ہے تو قرآن کی تلاوت کر نبی کی آمد کا دن ہے تو خوشی میں خیرات کر تو غریبوں کو کھانا کھلا یتیموں کو کھانا کھلا تو محتاجوں کے کپڑے پہنا اور اپنے بیٹے کی آمد پر نہ جانے کتنا خرچ کیا تو نبی کی آمد پہ خرچ کر مگر اس کا طریقہ یہ نہیں کہ تو جھنڈیا بنائے باجے بجائے اور باجے بجا کر تو کالی کمری والے کے دل کو لگا رہا حلیمہ کہتی ہے کہ جب میں پاس سے گزری ان دائیوں کے تو کہنے لگے حلیمہ یہ سواری کہاں سے بدل لائی تیری تو بڑی پتلی ماری ضعیف سواری تھی چل نہیں سکتی تھی یہ کہاں سے بدل کے لائی ہے کہنے لگے گا بھی وہی میں حلیمہ بھی وہی میرا خامن بھی وہی آ مجھے مبارکباد دے دو میرا سوار بدل گیا گھر پہنچی حلیمہ اپنے خاندان کو کہنے لگی پڑا ہوا تھا نہ پانی نہ چرا گا نہ گھاس نہ کچھ کہنے لگی اپنے بچے کو ایک دو دھار دو جسے چلاؤں گے بکری کے نیچے نکل آئے تو ایک آدھی دھار چھوٹا سا برتن دیا اٹھا کے وہ بھر گیا پھر دوسرا برتن دیا وہ بھر گیا پھر تیسرا برتن دیا وہ بھر گیا پھر اور برتن دیا حلیمہ کا خامن کہنے لگا اور حلیمہ کہتی جی سارا گھر گیا برتن ختم ہو گئے مگر بکری کے نیچے کا دودھ ختم نہ ہوا اسی لیے کہتے ہیں ملاد کے پتاشوں پہ لڑنے والوں اور مڑ کے آگے بگلے میں سے گزر گزر کے لینے والوں نبی تو جہاں تشریف لاتے ہیں وہاں برتن ختم ہو جاتے ہیں کھانے والے بندے ختم ہو جاتے ہیں کھانا پینا ختم نہیں ہوا کرتا پتا چلا تمہاری ملاد میں حضور تشریف لاتے ہیں آئیے ساری بنو صاحب کی دائیاں جگہ بتا جہاں تیری بکریاں چلتی ہے ہم بھی چرائے مجھے بھی بتا تیری بکریاں پانی پیتی ہیں ہم بھی پانی پلائے حلیما کہنے لگی اور کم لیا یہ شراد کا اثر نہیں گھاس کا اثر نہیں پانی کا اثر نہیں یہ تو میرے گھر میں آنے والے مہمان کی برکت ہے حلیما کہتی ہے نبی کا بچپن حلیمہ قسم کھا کے کہتی ہے ساری زندگی میں چھوٹے بڑے پیشاب کا کپڑا میں نے حضور کا کبھی صاف کیا ہی نہیں ضرورت ہی نہیں پڑی ضرورت ہی نہیں پڑی اور یہ فرماتی ہے جب میں پیروں پہ بٹھا کر بالکل معصوم آنا زندگی میں میں قضاء حادث سے فارغ کراتی میں نیچے جھانک کر دیکھتی تو غلازت اٹھاؤں گی گندگی کو باہر پھینکوں گی کپڑا لاؤں گی صاف کروں گی کیسی ادھر زمین پہ گرتا تھا ادھر پھٹ کر زمین بگڑ جاتی تھی بس انشاءاللہ شاء چلتا رہے گا اگلے دنوں کو وفات بھی تو ساتھ ساتھ ہے نا باہر ربی الاول کوئی وفات ہے ایک مسئلہ چھوٹا تھا سن جاؤ شاید پھر کس دنوں میں کوئی نہ آئے جتنے اللہ پاک نے ہم سب کو اولاد دی اللہ سب کو نیک بنائے ہمارے یاد بھی نہیں کس دن پیدا ہوا فلاں بچہ کس دن پیدا ہوا فلاں بچہ اور خدا نہ کرے اللہ کسی کو غم نہ دے کسی کا بیٹا فوت ہو جائے وہ دن نہیں بھولا کرتا سمائش کے دن تو ساری دنیا بھولتی آئی وفات کے دن نہیں بھولا کرتے اور تمہیں نبی کی آمد کے دن کا پتا ہے وفات کا پتا نہیں تم جا کر کے پوچھو فی سے کہ جس دن حضور کا جنازہ اٹھا مدینے کا کیا حال بنا تھا ان شاء اللہ زندہ رہے اگلے دن اللہ پاک مجھے اور لاب عمل کے توفیق عطا فرمائے ماخر دامان الحمد للہ رب العالم ان شاء اللہ آئندہ جمعرات آنے والی جمعرات کو سمنا باد میں کیا نام مسجد کا سمنا باد ہے ادھر شریف پورے سے پڑے تو وہاں مدینہ مسجد میں جمعرات کی شام کو بیان ہوگا انشاءاللہ اور جنہوں میں تو ہوتا ہی آپ حضرات کی برکت ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علی محمد کے تحفے کٹا فرمائے اللہ وسلم وبار سید الحمد اللہ محمد النبی نبی اللہ جی والا علی حبر حبرۃ السلام یا اللہ سب بیماروں کو عطا فرما الہی سب کے دکھ دردوں کو دور فرما یا اللہ سب بیماروں کو عطا فرما سب کی مشکلوں کو آسان فرما ہاں یہ ہے اس کا لڑکا بیمار ہے دعا کر دو اللہ اپنے خزانے کو عطا فرمائے یا اللہ اسپتالوں میں گھروں میں جتنے جہاں جہاں بھی مریض ہیں سب پہ کرم فرما سب پہ فضل فرما یا اللہ سب کی بگڑی بنا دے کوئی بچہ آئے کہتا ہے کہ میرا دادا بیمار ہے اللہ اسے بھی سفائی کام لاتا فرمائے اور روحانی جسمانی بیمار ہم میں سے کون سا نہیں یا اللہ سب کی بگڑی بنا دے اجڑوں کو بسا دے دوسروں کو ملا دے ہم سب کے ماں باپ کو بخش فرما عزیز و اقربا کی مقصد فرما خدمت گزاروں اور محبت کرنے والوں کی مقصد فرما الہی سارے مسلمانوں کی مقصد فرما یاسین کو اللہ پاک کاروبار دے قاری الاول کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے کچھ پریشان ہے بےچارا اللہ پاک اپنا کرم فضل فرمائے اور جتنے بھی ساتھی مرد عورت آئے ہو یا اللہ سب کی جھولیاں بھر دو سب کی مرادوں کو پورا فرما سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما سب کے روز رزق میں وسعت عطا فرما اس کے ذمہ قرض ہو ادا کرنے کی صورت پیدا فرما جو اولاد کا اولاد عطا فرما یا اللہ جو خدمت گزار ہے ان کو رنگ دے یہ عبد الرحمان ہے آجی امداد رمضان ہے یا حاجی شفی صاحب ہے رات دن کے خدمت گزار ہیں یا اللہ جنت الفرداس میں جگہ عطا فرما صدقہ تعلیم والے صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو نواز دے جو مسجد کی خدمت کرتے ہیں مدرسے کی خدمت کرتے ہیں یا اللہ مال جان برکت عطا فرما یا اللہ ان کا آخری معاملہ آسان فرما قبر حسن کا معاملہ آسان فرما ربنا آتنا آتی ناصد کے لیا حاصلہ تم فلا عذاب النار تم اپنے آزاد دلنا صلی اللہ علیہ حبیبی محمد ان والی نژاد یوجنا کیا